اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لغف چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں